سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاع <clears throat> فهذه وسية الله تعالى للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اسلامی بھائیو عزیزو اور ساتھیو کی وصیت ایسی وصیت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وصیت اولین اور آخرین سب کو کی ہے تقوا کے بے شمار فوائد ہیں پرانے کریم کے اندر اس لیے اہم دعا میں سے ہماری یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائی عزیزوں اور ساتھیوں مسلسل پچھلے دو خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ رضی اللہ عنہم ورد عنہ کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ سنا قرآن و احادیث کی روشنی میں آیات اور حادیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو دین کو قرآنی آیات کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو بتائے ہوئے عبادات کے طریقے کو سمجھا یہ اہم چیز ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور سمجھا براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یہ قرآن کریم کا جو نزول ہوتا تھا آیات آیات آیات الہیہ جو اترتی تھی اور آیات الہیہ کی وضاحت کے لیے جو اللہ تعالی کا حکم تھا اس کو بیان کیا تو اس کو سب سے پہلے کس نے سمجھا سب سے پہلے کس نے سمجھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے سمجھا معلوم یہ ہوا کہ اس دین کی سمجھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو کن کو عطا کی صحابہ اکرام کو عطا کی لہذا انہوں نے جس طرح سے دین سمجھا اسی طرح سے ہمیں بھی دین سمجھنا ہوگا یعنی جس طرح سے انہوں نے دین پر عمل کیا براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی زبان مبارک سے اور آپ کے افعال سے آپ کے اقوال سے اور آپ کے فرمودات سے جو انہوں نے سمجھا وہی دین اصلی ہوگا کہ نہیں سوال آپ لوگوں سے ہے دین اصلی کون سا ہوگا وہ دین جو صحابہ اکرام نے سمجھا وہی دین اصلی ہوگا کہ نہیں جی وہی دین اصلی ہوگا اور مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے ان کی عبادتیں درست نہیں ہو سکتی ان کے عقیدے درست نہیں ہو سکتے ان کے معاملات درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ دین کے معاملے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے انداز سے عمل نہیں کریں گے جیسا انہوں نے عمل کیا جیسا دین کو سمجھا اور سمجھ کر کے اس پر عمل کیا جب تک ان کے طرز پر عمل نہیں کیا جائے گا اصلی دین کسی کو مل نہیں سکتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں آخر بما اور کیجیے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو ونیاسی ہجری میں ہوئی ایک سو انیاسی ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہوئی ہے اور تقریباً چھیانوے کے آس پاس ان کی پیدائش ہوئی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اس طریقے پر جس طریقے پر پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی بعد میں آنے والے لوگ صحیح اور درست نہیں ہو سکتے سرات مستقیم پر قائم نہیں ہو سکتے مگر انہی ساری چیزوں کو اپنا کر کے جن چیزوں کو اپنا کر کے قرون اولا کے مسلمان صحابہ اکرام تابعین اعظام جن چیزوں کو اپنا کر کے وہ درست ہوئے تھے ان کو سرات مستقیم مل گیا تھا ان کو سیدھا راستہ مل گیا تھا انہیں جنت کا راستہ مل گیا تھا ان چیزوں کو جب تک اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی بات کلیئر ہے کہ نہیں بات واضح ہے اور صاف ہے کہ نہیں اور انہوں نے جو مانا اور یہ الفاظ جو نقل کیے یہ قرآن آیات اور حدیث کی روشنی میں نقل کیا جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ غور سے سنیے گا ذرا آیت کا ترجمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد دین واضح ہو جانے کے بعد مسائل واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا بچے بتائے ہوئے مسائل اور احکام ہے دین اور شریعت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے رسول کا راستہ یہ ہے تو اس راستے پر جاتا ہے رسول کی سنت یہ ہے تو اس اس, اس راستے کو اپناتا ہے اس طریقے کو اپناتا ہے رسول کا راستہ سیدھا ہے وہ ٹیڑھا راستہ اپناتا ہے رسول کسی اور بات کو فرما رہے ہیں وہ کوئی اور بات اپناتا ہے اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ورنہ ظاہری طور پر تو کوئی مسلمان اپنے نبی کی مخالفت کی بات کیسے کر سکتا ہے لیکن عمل اس کا بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہاں، عبادت میں دعا میں عقیدے میں ایمان میں اور اسی طرح سے معاملات میں مخالفت کرتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے غیر سبیل المؤمنین مسلمانوں کے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے غیروں کا راستہ اپناتا ہے وہ طبیع غیر سبیل المومنین مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کو اپناتا ہے اتباع کرتا ہے اس زمانے میں مومنین کون تھے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ اصل غور کرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے راستہ اپناتا ہے ہاں مومنین اس زمانے میں کون تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے طریقے کو ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپناتا ہے ان کا راستہ کون سا تھا سراط مستقیم وہ سراتی مستقیمن فتبعو یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کو پکڑ لو اسی کو فالو کرو ولا تتبع تتبع السبل السبل ولا فتفرق بكم عن سبيلي اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے پک ڈنڈیوں پہ نہ جاؤ نہیں کیا ہوگا تم راستے سے اسلام کے راستے سے دین سے بھٹک جاؤ گے اور سرات مستقیم تم کو نہیں ملے گا سبیل المومنین سے تم بہک جاؤ گے یہی سبیل المومنین کیا ہے مستقیم ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھا دین سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی پہ موجودگی میں دین پر عمل کیا اور اگر کوئی عمل ایسا ہوتا تھا جو صحابہ اکرام کرتے تھے اس کو اور وہ غلط ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچ جایا کرتی تھی پہنچا دی جاتی تھی وہی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے اسی وجہ سے بالجملہ جملہ طور پر مجموعی طور پر جنرل طور پر کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جن کو صنف صالحین کہا جاتا ہے صنف کہا جاتا ہے اور جن کی نسبت جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں سلفی ہوں یعنی یہ کہ میں صحابہ اکرام کا ماننے والا ہو صحابہ اکرام کے طریقے کو ماننے والا ہو جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر عبادت کیا ہم اس طریقے پر عبادت کرنے والے ہیں جس طریقے پر صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا اس طریقے پر ہمارا عقیدہ ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں صحابہ اکرام کا طریقہ تھا وہ عقیدہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو جس طرح سے صحابہ اکرام مانتے تھے ویسے ہم مانتے ہیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ کے بارے میں صفت غیب کا عقیدہ صحابہ اکرام مانتے تھے اسی طریقے پر ہم مانتے تھے جس طریقے سے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے نمازیں پڑھتے تھے اس طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں جس طرح کے ان کے معاملات تھے صحابہ اکرام کو اسی طرح سے ہمارے معاملات ہیں ہم ان کے نقش قدم کو جیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اور اس ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے فالو کرتے ہوئے اور تباہ کرتے ہوئے وہ چلے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر ان کے نشانات قدم پر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے سرات مستقیم پر چلتے چلے آ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بال جملہ طور پر صحابہ اکرام کا منحج معصوم ہے معصوم سمجھتے ہیں غلطیوں سے پاک ہے ان کے یہاں اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو اصلاح کر دی جاتی تھی اسی وجہ سے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اور ساتھیوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح عہدہ یہود علی فرقہ کہ یہودی اکہتر فرقوں میں بٹ گئے وہ سبعین فرقہ اور نصارہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے و سبعین فرقہ اور انقریب میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی کون سی امت ایمان لانے والی امت اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والی امت لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی کل کلحا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اللہ واحدہ مگر ایک فرقہ بچ جائے گا ان تہتر فرقوں میں ان تہتر فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا ایک فرقہ ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا وہ کون سی جماعت ہوگی وہ کون سے لوگ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا اس فرقے کا نام نہیں بتایا اس فرقے کی صفت بتا دی نام کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس فرقے کی صفت بتا دی کہ وہ فرقہ کیسا ہوگا ما انا علیہ اليوم وہ اصحابی کہ میں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں فرمایا تھا جس کے بارے میں فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر میرے بعد جو زمانہ آئے گا صحابہ کرام کا زمانہ آئے گا پھر میرے ان کے بعد جو تابعین کا زمانہ آئے گا یہ بہترین زمانے ہیں خیر القرون ان کو کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا با انا علیہ اليوم واصحابی میں اور میرے صحابہ آج جس طریقے پر ہیں اس طریقے کو اپنانے والے لوگ اس طریقے پر عقیدہ رکھنے والے لوگ اس طریقے پر عبادت کرنے والے لوگ اس طریقے پر دین پر عمل کرنے والے لوگ کیا ہے نجات پا جائیں گے کیا ہے نجات پا جائیں گے معلوم یہ ہوا کہ امت میں تہتر فرقے ہوں گے کہ نہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا کہے گا اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرے گا کہ وہ سرات مستقیم پر ہے وہ سرات مستقیم پر ہے لیکن ان کا عمل ان کا مذہب ان کا طریقہ ان کا انداز عبادت ان کا عقیدہ ان کا ایمان سب کس پر ہونا چاہیے اگر صحابہ کرام کے طریقے پر ہے تو نجات پا جائیں گے اگر صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں ہے میرے بھائی عزیز اور دوستو تو کیا ہے نجات ملے گی ہاں، تہتر فرقے ہوں گے ایک نجات پائے گا بہتر فرقے جہنمی ہوں گے جہنم میں جائیں گے تو میرے بھائی اور ساتھیوں آج کے مسائل میں آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فرقے وجود میں آ گئے کتنے فرقے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ سچے پکے مسلمان تھے ہم ایسے ہی ان کے بارے میں عقیدہ اور خیال رکھتے ہیں گمان رکھتے ہیں ہم ان کے بارے میں عقیدہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں آج جو ان کے ماننے والے اور ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والے اور ان کو ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنے والے لوگوں نے آج جو ان کو ان کے بارے میں جو غلط باتیں کہی ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ ان سے بری ہیں آج جتنی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں کتابوں میں کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ان تہتر فرقوں کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر کبھی موقع ملے اس نام کو یاد رکھ لے غنیت الطالبین ان کی مشہور کتاب ہے اس میں آپ جو ہے جب آپ پڑھیں گے اس کو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ان کا طریقہ کیا ہے اور آج جو ان کے بارے میں اپنی ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان سے اپنے سلسلے جوڑنے والے لوگ ہیں ان کے عقیدے اور خیالات اور ان کے ایمان کہاں ہیں آپ کو پتا چل جائے گا تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر غنیت الطالبین کے اندر ان تہتر فرقوں کا یا بہتر گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا غور کیجئے گا غور کیجئے گا فرمایا ما انا علیہ اليوم میں اور میرے اصحاب میرے صحابہ آج جس دین پر قائم ہے جس طریقے پر قائم ہے جس منہج پر قائم ہے اگر اس منہج اور طریقے کو قائم کرنے والی کوئی جماعت ہوگی تو وہ کیا ہے وہ نجات پا جائے گی وہ نجات پا جائے گی اور اگر ان کے طریقے پر کوئی نہیں ہوگا تو وہ نجات پا جائے گا وہ نجات پا سکے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ما جو شخص سے ان صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا صحابہ اکرام کی طرف نسبت کرنا محبت کرنا محبت جتلانا میرے بھائی اور ساتھیوں تمام مسلمان سوائے ایک فرقے کے تمام مسلمان تمام سنی فرقے اپنے آپ کو صحابہ کرام سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کا ان کی عظمت کو پہچانتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ سب کافی نہیں ہے کیا کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے اتباع ان کی ضروری ہے اگر اتباع کریں گے منہج صلف صنف کو اپنائیں گے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور توبہ کے اندر فرمایا آپ نے پچھلے دو خطبوں میں وہ آیت سنی لیکن آج اس آیت کے ایک مقام پر میں آپ لوگوں کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا من المہاجرین اور سبقت کرنے والے ایمان کی طرف اسلام کی طرف دین کی طرف دین کی خدمت کی طرف مہاجرین میں سے انصار میں سے تھے انصار میں سے من المہاجرین انصار پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا والذین بے احسان اور ان لوگوں وہ لوگ بھی جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی کس کی مہاجرین کی اور انصار کی احسان کے ساتھ پیروی کی احسان کے ساتھ یعنی اچھے انداز میں ان کو فالو کیا غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر کے نہیں ہاں غلط باتیں منسوب کر کے نہیں کہ آج پھر یہ فرقے پہتر فرقے ان لوگوں نے جو اپنی بداتیں ایجاد کی چاہے وہ شرکیہ بداتے ہوں چاہے کفریہ بداتے ہوں یا امال کی بداتے ہوں عقیدے کی بداتے ہوں ہر فرقہ کیا ہے کہیں نہ کہیں سے جھوٹ سچ زیادہ تر نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے چھوٹی باتیں صاحب اکرام کی طرف منسوخ کر کے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے کچھ نہ کچھ کیا ہے وہ نکال لیتا ہے کیا ایسا کرتے تو چاہے جھوٹ ہو یا سچ ہو اس سے ان کو مطلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ودین تبارے احسان کہ ان لوگوں وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ یعنی اچھے انداز میں دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان تینوں طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ اللہ سے ہاں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں لہذا منہج سلف یعنی صحابہ اکرام کا طریقہ منہج سلف کا کیا مطلب ہوتا ہے پتا ہے صحابہ اکرام کا طریقہ صحابہ اکرام کا راستہ اپنانا یہ بہت ضروری ہے دین کے ہر ہر معاملے میں یہ موسمی مسائل جو آتے ہیں موسمی مسائل جو دین میں آج داخل ہو گئے ہیں یا زبردستی ان کو دین میں داخل کیا جاتا ہے پش کیا جاتا ہے دین کے اندر زبردستی داخل کیا جاتا ہے موسمی مسائل محرم کے مسائل ہو یا جشن عید میلاد النبی کے مسائل ہو یا اسی طرح سے تیجا چالیسواں وغیرہ کے مسائل ہو یا قبر پر کیے جانے والی کی جانے والی بدعتوں کے مسائل ہو یہ زبردستی دین میں داخل کیے جاتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں تو جن لوگوں نے ان ان, ان کی پیروی احسان کے ساتھ کی وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جنہوں نے احسان کے ساتھ اچھے انداز میں ان کی پیروی نہیں کی وہ ناکام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے امن اللہ ور رسول جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور کس کی ورسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کون سے لوگ ہیں کون سی جماعت ہے جن کے ایمان کو مثالی ایمان کہا جن کے عقیدے کو مثالی عقیدہ کہا اور جن کی ہدایت کو مثالی ہدایت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریفات میں آپ بہت کچھ سن سکے ہیں وہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کریں گے اطاعت کریں گے تمام مسائل میں میرے بھائی اور ساتھیو یہ مت کہیے گا کہ ہم سلوک میں فلاں ہے نقش بندی سہر وردی چشتی اور قادری ہے اور تیجانی اور کیا کیا ہے سلوک میں تصوف میں ہم اس طرف منسوب ہوتے ہیں اور فقہی مسائل میں ہاں ہم فلا ہم کیا کہتے ہیں ظاہری ہیں ہم مالکی ہیں ہم حنفی ہیں ہم شافعی ہیں اور ہم آج جتنے کیا کہتے ہیں شہروں کی طرف نسبتیں ہیں ہم یہ اور وہ ہیں دیکھیے گا ضرور غور کیجیے گا میرے بھائیوں میں بہت کھلی ہوئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ نسبتیں کیوں صحابہ گرام کی طرف نہیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے کیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے کیوں عثمان خلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں ہے کیوں کیوں عشرۂ مبشرہ کی طرف نہیں ہے کیوں اصحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی طرف یہ نسبت کیوں نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منحت کی تعریف ان کے منحت کی تعریف فرمائی ان کے طریقے کی تعریف فرمائی ان کی اتباع کی تعریف فرمائی ان کے دین پر عمل کرنے کی تعریف فرمائی فرمائی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ان کی طرف ہماری نسبت ہے کیوں نہیں ہے ذرا سا ہم ٹھنڈے دل سے تعصب کے آئینے کو ہٹا کر کے ہاں میری طرف کیا کہتے یا میری باتوں کی طرف چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ ان کے راستے کو فالو کریں ان کے راستے کو اپنائیں وہ طبی خیر سبیل المومنین کہ ان کے سب مومنین یعنی صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنایا اپنایا جنہیں جنہوں نے ان کے لیے کیا ہے وہ آپ کو بیان کئی کیا جا چکا ہے یعنی ان کے راستے کو اپناؤ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کے راستے کو سبیل المومنین کو اپناؤ تو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ٹھنڈے دل سے سوچے کہ ہماری نسبتیں ان صحابہ اکرام کی طرف کیوں نہیں ہیں ہم کیوں کو خیروں کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں ہاں؟ ائمہ اکرام نے اپنے آپ کو منسوخ کیا تھا ہاں؟ اپنے آپ کو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ہاں؟ صاحب اکرام کے منہج پر جب تک نہیں لے آئیں گے بچ نہیں سکتے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرما دیا حضرت ارباز رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم نصیحت فرمائی کہ لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی لوگوں کے دل دہل گئے صاحب کرام نے عرض کیا کہ بہت اہم جو ہے بعض نصیحت ہے لگتا ہے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں یا دنیا سے جانے والے کی نصیحت ہے آپ کچھ ہمیں اہم باتوں کی وسیعت فرما جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کمبھ تک میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی اللہ کا تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اور امام المسلمین جو تمہارا حاکم ہو جو تمہارا فرما روا ہو اس کی اطاعت کرو لیکن اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے نہیں اور پھر فرمایا اختلافا كثيرا کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں اختلافات دیکھ لو گے اختلافات ہوں گے فرقہ خوارج کا فرقہ وجود میں آ گیا قدریہ کا فرقہ وجود میں آ گیا شیعہ کا فرقہ وجود میں آ گیا اور دوسرے فرقے اور بغاوتیں ہو گئی اور کیا کہتے ہیں مسلمان پٹنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کی ذرا غور کیجیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی میری سنت کو لازم پکڑنا سنت الخلفاء راشدین اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنتوں کو لازم پکڑنا اور ان صحابہ کرام خلفائے راشدین کی کتنی بھی سنت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابے ہیں انڈر ہیں الگ سے دین کی مخالفت کر کے انہوں نے کوئی حکم اور کوئی سنت نہیں جاری کی معاف کیجئے گا میرے بھائی عزیز اور دوستو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا میرے بھائیوں لوگ کیوں بڑھ گئے اختلافات کیوں ہوئے یہ بہتر فرقے کیسے وجود میں آ گئے کیونکہ انہوں نے سنت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا تو کتاب اللہ کو چھوڑ دیا کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ دونوں اللہ کی طرف سے ایک کو چھوڑو یہ تو دوسرا ویسے ہی چھوٹ جائے گا دوسری چیز ویسے ہی چھوٹ جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لنتا لن تضلوا ما بهما کتاب اللہ و سنتی کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں ایک میری سنت ہے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی لہٰذا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں منہج سلف صالح صالح صاحب اکرام کے طریقے کو ہر معاملے میں رسم و رواج میں تمام چیزوں میں شادی بیاہ نکاح طلاق معاملات تجارت سب چیزوں میں صاحب اکرام کے نقش قدم کو ڈھونڈے نجات پا جائیں گے ورنہ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہر طرف ڈگ ڈگیا بجانے والے اور بانسری بجانے والے کہ ہماری طرف چلے آؤ ہمارا اسلام اچھا ہے ہاں، سب لوگ کہیں گے ہمارا صحیح ہے ہمارا صحیح ہے صحیح وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے صحیح بتایا ہے اور جس کو صحابہ اکرام نے فالو کیا ہے وہ صحیح ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے سب بہت کر میں ہے اس کو پہچانیے اور جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا دعائے بار بارہ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ان کے ان کو فالو کرنے کی توفیق قطع فرما ان کے منحط پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہم سب کو تمام نسبتوں سے آزاد کر دے ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا بنا دے اور ان کی طرف نسبت کر کے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما امین یا رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القران الذی منفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم